الباب السادس والأربعون وثلاثمئة باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما صوم وصال کی حرمت کا بیان اور اس سے مراد بغیر کھائے پیے دو دن یا زیادہ دن مسلسل روزہ رکھنا ہے عن ابی حریرہ وعائشہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوصال متفق علیہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم متفق علیہ و لفظ البخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا صحابہ نے عرض کیا آپ خود تو وصال کرتے ہیں یعنی بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے بخاری و مسلم